تیسویں سالانہ عظیم الشان دو روزہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس کے مرکزی روح رواں شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب دام برکات کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت نحمد رسول حضرات گرامی یہ بات بہت ہی غیر مناسب ہے کہ ہمارے معزز مہمان حضرات سٹیج پر تشریف فرما ہوں وقت بھی تنگ ہو اور آدمی خود جو میزبان ہیں وہ خود بیان کے لیے کھڑے ہو جائیں حضرت مولانا صاحبزادہ عزیز احمد صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے امیر مرکزیہ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے اور ہمارے مخدوم زادہ ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نائب امیر بھی اور آج کے اس اجلاس کے صدر بھی انہوں نے مجھے حکمن ارشاد فرمایا ان کے ارشاد کے کے تعمیل میں ان حکم کی تعمیل میں ایک بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں اور وہ یہ کہ ابھی آپ حضرات کے سامنے کانفرنس کی قراردادیں پیش کی گئیں ان قراردادوں میں ایک بات یہ تھی کہ ابھی آج سے ایک دو ہفتے پہلے یہاں تھانہ چناب نگر میں دو قادیانیوں کے خلاف کیس درج ہوا کہ وہ آزاد قبائل سے چناب نگر میں اسلحہ منگواتے تھے اسلحہ ان سے برامد بھی ہوا برامدگی بھی پولیس نے اس کی ڈالی اس کے اندر گولیاں بھی ہیں کلاشن کوفے وغیرہ پتہ نہیں کیا کچھ لیکن میں دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں الزام نہیں لگا رہا حالات اور واقعات یہ بتاتے ہیں کہ اس کا بہت سارا حصہ اس اسلحہ کا پولیس نے اس کی برامدگی ظاہر نہیں کی اور اس کی ایک خاص وجہ ہے وہ اتنے بڑے ہاتھ قادیانیوں کے کہ اسلحہ آزاد قبائل سے چلتا ہے چناب نگر تک پہنچتا ہے پورے راستے میں ان کی کوئی چیکنگ نہیں ہوتی اور وہ ٹرکوں کے ذریعے کنٹینروں کے ذریعے تھوک کے حساب سے آتا ہے ظلم بالائے ظلم یہ کہ قادیانیوں نے یہاں پر اس اسلحہ کی فروخت کے لیے قادیانیوں کو اسلحہ مہیا کرنے کے لیے جعلی لائسنس بھی خود اپنے گھروں کے اندر تیار کیے اور باقاعدہ وہ لائسنس برامد ہوئے ان کی برامدگی بھی اس تھانے کے مال خانے کے اندر اس کا ریکارڈ موجود ہے اور ان اسلحہ کے جو لائسنس جعلی طور پر تیار کرتے تھے کیا کیا جائے ایسا مرکا کہ ہمارے وزیر اعظم ہمارے صدر مملکت کے زیر سایہ یعنی اسلام آباد کے ڈی سی او کی انہوں نے جعلی مہرے بھی بنا رکھی تھی وہ ان جعلی لائسنسوں پر یہاں چناب نگر کے اندر وہ لائسنسوں پر ڈی سی او اسلام آباد کی جعلی مہر لگتی تھی منشیات کا بھی یہ کام کریں ملک سے اسلحہ بھی منگوائیں آج تک ہم قادیانیوں پر یہ الزام عائد کرتے تھے کہ پورے ملک میں جہاں کہیں تقریب کاری ہو رہی ہے ان کے پیچھے قادیانیوں کا ہاتھ ہے آپ حضرات کے پنڈی بھٹیا میں گورنمنٹ ہم سے ریکارڈ مانگے ہم ریکارڈ دینے کے لیے تیار ہیں کہ پنڈی بھٹیا کے قریب ایک گاؤں میں چھاپا مارا گیا وہاں پر دستی بم برامد ہوئے وہ قادیانیوں کے گھر سے برامد ہوئے اس قادیانی کے متعلق کہا گیا کہ یہ قادیان کے اندر جا کر انڈیا کی فوج سے انڈیا کی ایجنسیوں سے فسادات کرانے کا لائسنس لے کر آیا ہے آپ حضرات کے کراچی شہر کے اندر فسادات ہوئے لسانی فسادات ہوئے ان فسادات میں ایک شخص آیا سکوٹر پر دو آدمی سوار تھے انہوں نے فائرنگ کی آگ لگائی سکوٹر پر بیٹھ کر یہاں فسادات فائرنگ شروع ہوئی آگ لگی وہ دوڑنے لگے آگے ان کا موٹر سائیکل سلپ ہوا وہ نیچے گرے ان کی جیب سے کوئی کاغذات نکلے وہ شناختی وہ اپنا بی فارم تھا شناختی کارڈ کا بی فارم تھا جب انکوائری کی گئی تو وہ قادیانی تھے میں الزام لگاتا ہوں کہ کراچی کے تمام تر فسادات میں بھی قادیانی ملوث ہے آپ حضرات کے جھنگ میں شیعہ سنی فسادات ہوئے اور ہوتا یہ تھا کہ آج سنیوں کے گھر کو آگ لگا دی گئی اگلے دن شیعوں کے گھر کو آگ لگا دی گئی جب دو آدمی وہاں پر پکڑے گئے دونوں سکھر کے تھے ان میں ایک ہندو تھا اور ایک قادیانی تھا یہ بات بھی ریکارڈ پر موجود ہے آج کے سٹیج سے میں الزام عائد کرتا ہوں کہاں ہے ہماری گورنمنٹ وہ توجہ کرے اس امر پر کہ قادیانی علاقہ غیر سے اسلحہ منگوائے امبار کے امبار منگوائے قادیانیوں کو تقسیم کریں قادیانی سکورٹی ایجنسیاں قائم کریں اور مختلف اداروں کو قادیانی افراد مہیا کریں لائسنس کے ساتھ وہ تمام تر اپنا اسلحہ اور ان کے لائسنس وہ تمام اسلحہ سارا سارے کا سارا غیر قانونی وہ لائسنس جعلی چاہیے یہ تھا کہ اس واقعہ کے بعد ان ملزمان سے پوچھا جاتا کہ آج تک انہوں نے کتنے لائسنس جاری کیے ان تمام تر ملزمان کو جنہوں نے جعلی لائسنس بنوائے ان کے خلاف ریڈ کیے جاتے چھاپے مارے جاتے ان کو پکڑا جاتا ایک آدمی کو نہیں پکڑا گیا ایک جعلی لائسنس کو نہیں پکڑا گیا جعلی جالی لائسنس ہولڈر کو نہیں پکڑا گیا ان سے اسلحہ نہیں برامد کیا گیا لگتا یہ ہے کہ پوری انتظامیہ نے قسم کھا لی ہے اس بات کی کہ ہم قادیانیوں کے ناز برداری کریں گے اور قادیانیوں نے اپنے جہنم کے تجوریوں کے تجوریوں کے منہ کھول دیے ہیں جس کی وجہ سے ان انتظامیہ کی آنکھوں میں وہ دولت کے امبار کی وجہ سے اندھیرا چھا گیا ہے میں اس اجتماع کے ذریعے سے مطالبہ کرتا ہوں کہاں ہے وہ ہماری ایجنسی جنہوں نے قادیانیوں کے کہنے پر ہمارے سالانہ ختم نبوت کورس پر پابندی عائد کرنے کی سفارشیں کی تھی اس کے باوجود کورس ہوا اور آج کل قادیانی اس چکر میں ہیں کہ کسی طرح یہ ختم نبوت کی کانفرنس نہ ہو سکے وہ اس کے امن کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں اس کے اپنا کانفرنس سے پہلے انہوں نے جگہ جگہ اشتعال انگیزی کرتے ہوئے جیسا کہ آج رات کے اجلاس میں حضرت مولانا پیر عزیز الرحمان ہزاروی نے انکشاف کیا کہ ان کے سامنے کادیا نے اسلحہ لہرایا یہ تمام تر اسلحہ ناجائز اسلحہ ہماری انتظامیہ کا فرض بنتا تھا وہ مکھی پر مکھی مارنے کی بجائے قادیانیوں کی ناز برداری کرنے کی بجائے ان کا فرض بنتا تھا کہ ان قادیانی بدماشوں کو جنہوں نے یہ سارا کاروبار کیا منشیات بھی فروخت کی ناجائز اسلحہ بھی منگوایا اور ڈی سی او کے ڈی سی او کی مہریں بھی تیار کی یہ سب کچھ چناب نگر میں ہو رہا ہے یہاں پر آج سے انیس سو باون کی بات ارض کرتا ہوں یہاں پر باقاعدہ تانبے کے ریلوے کی کوچیں بک ہو کر یہاں پر آتی تھی ان سے تانبا اترتا تھا اور وہ اس تانبے کے ساتھ جو ہے وہ کارتوس تیار کیے جاتے تھے ایک زمانے میں مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے الزام عائد کیا تھا کہ ربوا کے جو ہے وہ اپنا چناب نگر کے قبرستان کی قبروں کے اندر بھی انہوں نے اسلحہ اسلحہ جو ہے وہ چھپایا ہوا ہے پورے شہر کو انہوں نے بارود خانہ بنایا ہوا ہے ہر قادیانی کا گھر ساشوں کا مرکز بنا ہوا ہے کراچی سے لے کر خیبر تک ہر قادیانی تخبیر تخریب کار ہے ان حالات میں میں الزام عائد کرتا ہوں کہ تمام تر تخریب کاری کے پیچھے قادیانیت کا ہاتھ ہے وہ امت مسلمہ کو شیعہ سنی کے نام پر وہ امت مسلمہ کو سندھی پنجابی کے نام پر پنجابی پنجابی اور پٹھان کے نام پر مہاجر اور پٹھان کے نام پر اور وہاں بلوچستان میں مخت اپنا ہزارہ اور دوسرے دوسرے نام پر قادیانی یعنی پورے ملک میں منظم سازش کے تحت فسادات کرانا چاہتے ہیں حکومت سے میں درخواست کرتا ہوں جھولی پھیلا کے محمد عربی کے نام پہ اپنی حکومت سے بھیک مانگتا ہوں کہ محمد عربی کے ان دشمنوں کو آپ لگام دے ایک قادیانیوں کے متعلق پورے ملک کے اندر جرنل آپریشن ہونا چاہیے ان کے گھروں سے اسلحہ برامد کرو ان کے لائسنسوں کی چیکنگ کرو اگر گورنمنٹ تمام تر ہماری ایجنسی کہاں ہیں وہ ایجنسی جو دن رات ہمارے پا اپنے پاؤں کے نشان پانی کے اندر تلاش کرتے رہتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ قادیانیوں کے متعلق آپریشن ہونا چاہیے ورنہ کل بھی ہمارا مطالبہ تھا آج مطالبے کی بات نہیں کرتا اپنے لایا عمل کی بات کرتا ہوں اور وہ لایا عمل یہ کہ ہم قانون کے تحت میں کراچی سے لے کر خیبر تک پوری قادیانیت کا ناطہ بند کریں گے انشاءاللہ اللہ میں پوچھتا ہوں اس کام کے لیے آپ دوست تیار ہیں یہاں سے جانے کے بعد یہاں سے جانے کے بعد میری آپ حضرت مولانا محمد عالم تارک صاحب تو رانا برادری سے تعلق رکھتے ہیں آپ نے ان کی مان لی تھی میں آپ کی برادری کا نہیں لیکن آپ کی برادری کا نوکر تو ضرور ہوں بابا واسطہ رابطہ بیٹھ جا تو بھی بابا میں بھی بابا یہ باتیں کسی کی نہیں میرے ساتھی ہو آپ حضرات مل کے میرے ساتھ کہیں قادیانیت کا تعاقب کیا جائے گا کیا جائے گا زور سے بولو قادیانیت کا تعاقب کیا جائے گا قانون کے دائرے میں رہ کر میں بادبنی کی بات نہیں کرتا قانون شکنی کی بات نہیں کرتا قانون کے دائرے میں رہ کر انشاءاللہ ہم قادیانیت کا نعت کا بند کریں گے جو کہتے ہیں کریں گے وہ زور کے ساتھ بولے نعت کا بند کریں گے بولو بولو نعت کا بند کریں گے لیکن جہاں آپ کا قانون قادیانیوں کو لگام نہیں دے گا آپ کا قانون قادیانیت کے بڑھتے ہوئی بڑھتی ہوئی شرپسندی کو قادی کی دہشت گردی کو نہیں روکے گا تو پھر انشاءاللہ اللہ ہم اپنی ایمانی طاقت کی بنیاد پہ اپنے قوت بازو کے ساتھ قادیانیت کے کے جلغار کو روکیں گے انشاءاللہ کام تکبیر بس اسی پہ اتفاق نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اکابرین ختم نبوت